جینے کا حق اس کو ہے یا موت وہ جس کو پیاری ہے خون بہاؤ بہتے خون سے دین کی دعوت جاری ہے خون صحابہ ہی سے چودہ صدیوں کی پھلواری ہے موت سے پیار ہے ہے یارو جس کو اسی کی پیاری مشرق سے مغرب تک اے لوگو یہ جنگ تمہاری ہے ہلکے ہو یا بوجھل نکلو حکم لائی باری ہے جینے کا حق اس کو ہے یا موت وہ جس کو پیاری ہے خون بہاؤ بہتے سے دین کی دعوت جاری ہے خون صحابہ ہی سے چودہ صدیوں کی پنواری ہے موت سے پیار ہے یارو جس کو جیس تجھی کی پیاری ہے مشرق سے مغرب تک اے لوگوں یہ جنگ تمہاری ہے ہلکے ہو شیش محل کے رہنے والے چھپر کا گھر بھول گئے قالینوں کو روننے والے چھال کا بستر بھول گئے کھانوں کے دل دادا پیٹ پہ باندھے پتھر بھول گئے ہستے بستے چہرے وہ دندانے اتھر بھول گئے ٹی وی نے ایک ایک جمع قیمت کچھ ایسی ماری ہے ہلکے ہو یا جھل لکھ لو حکم راہ باری ہے جینے کا حق اس کو ہے یا موت وہ جس کو پیاری ہے خون بہاؤ بہتے خون سے دین کی دعوت جاری ہے خون صحابہ ہی سے چودہ صدیوں کی پلواری ہے موت سے پیار ہے یارو جس کو زیست اسی کی پیاری ہے مشرق سے مغرب تک اے لوگو یہ جنگ تمہاری ہے ہلکے ہو یا لکھ لو حکم باری ہے سنت کے شیدائی فرض بدر حنین نبھانا ہے رات کے راغب دن کی سنت تو تلوار چلانا ہے مالو جا اور وقت کھبانا الفت کا پیمانہ ہے خوب تمہارا حج اور عمرہ خوب یہ آنا جانا ہے اے ہر مین کے عابد کیا کی بھی تیاری ہے ہلکے ہو بو جھل لکھ لو حکم راہ باری ہے جینے کا حق اس کو ہے یا موت وہ جس کو پیاری ہے خون بہاؤ بہتے خون سے دین کی دعوت جاری ہے خون صحابہ ہی سے چودہ صدیوں کی پلواری ہے موت سے پیار ہے یارو جس کو زیست اسی کی پیاری ہے مشرق سے مغرب تک اے لوگو یہ جنگ تمہاری ہے ہلکے حاضر لکھ لو حکم الہ باری ہے روز حشر تم رب جہاں کو کیا چہرہ دکھلاؤ گے حکم ہے ہلکے ہو یا بوجھل عذر بھلا کیا لاؤ گے پوچھتی ہیں بہن ابن قاسم آخر کب آؤ گے اپنی عزت کیا تھی خبر تم تاوی لے لے آؤ گے عشق محمد کی سوچو تو کیسی دعوے داری ہے ہلکے ہو اجر لکھ لو حکم الہ باری ہے جینے کا حق اس کو ہے یا موت وہ جس کو پیاری ہے خون بہاؤ بہتے خون سے دین کی دعوت جاری ہے خون صحابہ ہی سے چودہ صدیوں کی پنواری ہے موت سے پیار ہے یارو جس کو زیست اسی کی پیاری ہے مشرق سے مغرب تک اے لوگوں یہ جنگ تمہاری ہے ہلکے ہو یا بوجھل لکھ لو حکم جینے کا حق اس کو ہے یا موت وہ جس کو پیاری ہے خون خون بہاؤ بہتے سے دین کی دعوت جاری ہے خون صحابہ ہی سے چودہ صدیوں کی پھلواری ہے موت سے پیار ہے یارو جس کو زیست اسی کی پیاری ہے مشرق سے مغرب تک اے لوگوں یہ جنگ تمہاری ہے تمہاری ہے انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون